اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے